ثم بعثنا من من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے پر جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں سامعین ابی نبی کی تفصیل سماعت کیجئے کیجیے علیہ السلام کے بعد سلسلے رسالت جاری رہا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے نو علیہ السلام کے بعد دوسرے رسولوں کو بھی ان کی اپنی قوموں کی طرف بینات و دلائل اور معجزے دے کر بھیجا لیکن وہ جس طرح تقدیب کر چکے تھے اسی پر قائم رہے اور سابقہ رسولوں کی تکذیب کے گنہگار تو تھے ہی اب ان رسولوں پر بھی ایمان نہ لائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں اور نگاہوں سے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت ہی نکال دیتے ہیں اور ان سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں یعنی جیسا کہ سابقہ امتوں نے پیغمبر کی تکزیم کی تھی تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تھی اسی طرح ان گمراہوں کی پیروی کرنے والوں کے دلوں پر بھی مہر کر دی چنانچہ جب تک وہ دردناک عذاب سے دو چار نہ ہوں گے یقین نہ کریں مطلب یہ کہ تقزیب رسول کرنے والی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور جو رسولوں پر ایمان لائے انہیں نجات عطا فرمائی یہ نو علیہ السلام کے بعد کے لوگوں کا ذکر ہے ورنہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے لوگ تو اسلام پر قائم تھے لیکن بعد میں ان کے اندر عبادت اسلام یا یعنی نبتوں کی عبادت کا چلن جڑ پکڑ گیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نو علیہ السلام کو بھیجا اسی لیے تو قیامت کے روز مؤمنین نو علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ پہلے پیغمبر ہیں جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں جیسا کہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نو علیہ السلام کے بعد کتنے ہی زمانے ہم نے ختم کر دیے آیت متدکرہ بالا کے ذریعے مشرقین عرب کو ڈرایا گیا ہے جو خاتم الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکزیب کر رہے تھے جبکہ سابقہ پیغمبروں کو جھٹلانے پر عذاب و نکال کا اللہ تعالیٰ نے اس قدر ذکر کیا ہے تو قریش کو تقزیب رسول پر غور کرنا چاہیے کہ وہ تو ان سے بھی بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ یہ تو خاتم الانبیاء علیہم السلام ہے اب پھر نہ کوئی نبی آئے گا نہ انہیں ہدایت کا کوئی دوسرا موقع ملے گا